ابو طیاح کہتے ہیں کہ مجھے ایک شیخ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب بسرہ میں بحیثیت گورنر تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ سے سنے ہوئی احادیث بیان کرتے تھے تو اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے کچھ مسائل دریافت کیے چنانچہ حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی مائیت میں تھا تو آپ نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا بس آپ ایک دیوار کی جڑ میں پیشاب کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی پیشاب کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب نرم جگہ تلاش کر لیا کرے ابوتابود حدیث نمبر تین